علیہ وسلم کے زمانہ میں احمد ابن شریف نام کا ایک شخص تھا جو اسی قسم کا مزاج رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہت میٹھی اور پیاری لچھے دار فصاحت و برابر سے پر باتیں کرتا تھا جس سے اپنے اخلاق کا اظہار کرتا تھا کہ میں بہت مخلص ہوں آپ کی مجلس کے باہر تو مجھے دل ہی نہیں لگتا ہے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں لیکن جب آپ کی مجلس سے نکلتا تھا اس وقت اس کے اندر کا چھپا ہوا کفر نفاق اور ایمان والوں کے لیے دشمنی ظاہر ہوتی تھی یا چھلک کر باہر آ جاتی تھی ومن انداز اور لوگوں میں سے کچھ ہیں میں عجیبوں کا قبول تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی بات فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وہ شہید اللہ علامہ فی قلبی اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے وہ ہوا الگ الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے الگ زیادہ جھگڑے والا خسام کے من الد الخصام جھگڑے میں سخت جھگڑالو لو وہ طب اللہ صاحف اور جو واپس مڑتا ہے آپ کی مجلس سے کوشش کرتا ہے زمین میں لیف سی تاکہ اس میں فساد پھیلائے تاکہ زمین کے نظام کو بگاڑے وہ یوں لکھو اور کھیتیوں کو ہلاک کرے وہ نسل اور جانوروں کو ہلاک کرے لا حب الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا ہے یہ آپ کی مجلس سے واپس پلٹتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جہاں کھیتیاں ملتی تھیں تو یہ ہم کھیتیوں کو آگ لگاتا تھا کہیں کٹی ہوئی کھیتیاں ملیں تو ان کو اکٹھے کر کے آگ لگاتا تھا جانور ملتے تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا حالانکہ جانوروں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن یہ اس کے اندر کی دشمنی اور اندر کا خبص اس کو مجبور کرتا تھا ایسے کرنے کے لیے قِيلَ لَهُ اتَّقِ اتقل اور جب اس سے کہا جاتا تھا اتق اللہ ڈر اللہ سے کیا کر رہا ہے اخذت العزہ تو پکڑ لیتی تھی اس کو عزت عزت نفس اپنے اندر کی بڑائی اس کو اور غصہ دلاتی تھی میں نے کون سے جرم کیا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں بال گناہ کے ساتھ تو جہنم ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے دنیا میں ہمیں اس کی کوئی سزا نظر نہ آئے اور اسی طرح کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے کوئی حیرت کی بات نہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے وَلَبِئْسَ الْمِحَابِ اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ہے مَرْضَاتِ اللَّهِ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کردار والے انسان بھی ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دینے سے بھی دیر نہیں کرتے یہ کون لوگ تھے تاریخ میں ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ گزرے لیکن بطور خاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہاں حضرت صحیب رومی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے حضرت صحیب رومی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید روم کے رہنے والے تھے روم کے رہنے والے نہیں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تحقیق پیش کی کہ یہ تو قبیلہ نمرا کے تھے جو عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا بہت حسین و جمیل تھے بچپن میں دشمنوں نے پکڑ کر کے یہودیوں کے ہاں فروخت کر دیا تھا یا بعض رات نے کہا کہ نہیں ان کے والد جنگ جو تھے تو اپنے والد کے ساتھ لڑتے ہوئے کہیں گرفتار ہو گئے تھے یہودیوں کے ہاں وہ رومیوں کے ہاں پھر ایک زمانہ کے بعد وہاں سے واپس آئے جس کی وجہ سے یہ رومی مشہور ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا مکہ والوں نے ان کا راستہ روکا اور ان کو ہجرت نہ کرنے پر مجبور کیا لیکن مکہ والے ان کا راستہ کیوں روک رہے تھے اس جمن میں کئی واقعات ہیں ایک واقعہ یہ ہے مکہ کے مشرقین میں سے کسی نے مغیرہ ابن ولید اور کسی نے دوسرے لوگ ان کے نام لکھے ہیں انہوں نے ان کا قرض دینا تھا اس نے سوچا کہ یہ بندہ چلا گیا کبھی نہ کبھی تو قرض دینا پڑے گا آ جائے گا مانگنے کے لیے بہت مناسب موقع ہے کہ لوگوں کو بھڑکاؤں تاکہ ان کو قتل کر ڈالیں تو مجھے قرض بھی نہ دینا پڑے اس نے مکہ والوں کو بھڑکایا کہ مکہ والوں کہاں گئی تمہاری غیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر گئے اور یہ دیکھو اب تو غلام بھی جا رہے ہیں ان کا راستہ روکا انہوں نے فرمایا تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور میرے پھیلا بھرا ہوا ہے تیروں سے پہلے میں تیروں سے لڑائی کروں گا پھر برچوں سے لڑائی کروں گا اور پھر تلوار سے لڑائی کروں گا بے شک میں بھی شہید ہو جاؤں گا لیکن اکیلا نہیں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ لے کے تم جہنم میں جاؤ گے میں جنت میں جاؤں گا اس سے میں بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس مکہ المکرمہ میں ایک مال ہے دفینہ ہے جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں تم وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو اور بعد میں کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں چاہیے کیا تو اس وقت وہ بول پڑا جس نے قرض دینا تھا اس نے کہا بس تیرا جو پیسہ دینا ہے وہ میں نہیں دوں گا انہوں نے کہا جا دفعہ ہو جا تجھ سے کوئی نہیں مانگ رہا ہے دونوں باتیں مجھے پہلی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے جو انداز ہے قرآن پاک کا کہ بیچ ڈالا اپنے آپ کو کہا وہ دفینہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي میں یشری نفس حکت مردات اللہ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے بیچ جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے واللہ رعوف بالعباد اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر ایک بات آئے گی ذہن میں کہ ان کو مکہ کے مشرقین روک رہے تھے اور اپنا دشمن سمجھ رہے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک دفینہ ہے میں تمہیں اس کی اطلاع دیکھتا ہوں اس کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو تو دفینہ تو مکہ میں تھا مال تو مکہ میں دفن تھا پھر انہوں نے اعتبار کیوں کیا ان کی زبان پر یہ سوال آج پیدا ہوا اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ مکہ کا کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے ان کو معلوم تھا اس لیے جو کوئی بتانا وہ سچ ہی بتانا ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتاً پورے کے پورے وَلَا تَتَّبْعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور مت پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم فإن زللتم بس اگر تم گئے من بعد ما جاءتكم البینات اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی فعلمو تو جان لو ان اللہ عزیز بے شک اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اوپر جو دو کردار پیش ہوئے ایک کردار اس شخص کا جس کا دل مومن نہیں زبان مومن ہے اور دوسرا کردار حضرت صہیب رومی کا جن کا رواں رواں مومن ہے اس کے فوراً بعد قرآن کریم تبصرہ کرتا ہے ساری دنیا کے لوگوں جو ایمان قبول کر چکے ہو پورے گھس جاؤ ایمان میں جان و مال سب کچھ قربان کر دو اور اللہ کے ہر حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرو اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کو کی لائے آگے دو واقعات ہیں ایک واقعہ یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہفتے میں ایک دن بڑا سمجھا جاتا ہے اسلام میں وہ جمعے کا دن ہے کاش کہ جمعہ کے بجائے سنیچر وار سیچر ڈے اس کو بڑا دن سمجھا جاتا تو یہودیوں کو دعوت دینے میں آسانی ہوتی وہ ذرا قریب آ جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈانٹ آ گئی اللہ نے جو حکم دیا جس دن کو بڑا بنایا اسی کو بڑا سمجھو حالانکہ بظاہر یہ بہت چھوٹی بات تھی لیکن اس کے اوپر یہ ڈانٹ کہ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلے شیطان تمہیں اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے یہ شیطان سوچیں پیدا کرتا ہے تو جو بڑے بڑے بلنڈر آج لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں جی اسلام تو ہمیں پسند ہے لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت گواہی دے تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی اسلام تو ہمیں پسند ہے مگر یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد پردہ نہ کرے عورت کیوں پردہ کرے اتنی سی بات کے اوپر کہہ دیا کہ فین زلل تم بعد باد ماجات البینات اگر تم پھسل گئے نشانی آنے کے بعد تو جان لو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے پھر کیسی سزا دے گا تو جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کا ایمان کہاں ہے وہ اللہ تعالی دوسرا واقعہ پیش کیا گیا کہ یہ ایمان لائے تھے ان کے ذہن میں آیا کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے میں اس بات کو مانوں گا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے لیکن عملی طور پر نہیں کھاؤں گا اور نہ دودھ پیوں گا تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے پچھلی شریعت پر عمل ہو جائے کہ عملی طور پر استعمال نہ کروں اور اس شریعت پر عمل ہو جائے کہ میں اس کو جائز سمجھوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا اور اونٹنے کا دودھ تو ماشاءاللہ کسی نے نہیں پیا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان میں کوئی کمی آ رہی ہے لیکن یہ سوچ بنانا کہ یہ بھی چل جائے اور وہ بھی چل جائے آدھا کر آدھا بٹیر نہیں جس کو ایمان قبول کرنا ہے اس کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے ينظرون الا ان الله الله في من الغمام وقضي الامر ترجع الامور سب کچھ واضح ہو چکا ہے جو ایمان نہیں قبول کرتے وہ کس کی انتظار میں حل ينظرون نہیں وہ دیکھ رہے ہیں نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں الا ان اللہ مگر یہ کہ آ جائے اللہ ان کے پاس فی من الغمام بادلوں کے سائوں میں بل اور فرشتے آ جائیں وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْقُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے اب کس کا انتظار ہے حساب و کتاب ہو جائے قیامت آ جائے پروردگار آ جائیں فرشتے آ جائیں پھر ایمان لائیں گے اس وقت کا ایمان تو موت پر نہیں ہے اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے متقدمین اس طرح کی تمام آیتوں کو اپنی اصل پر رکھتے تھے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پروردگار آ جائے فرشتے آ جائیں مگر کیسے فرشتے آئیں گے پروردگار کے آنے کا کیا مطلب ہے اس کی کیا کیفیت ہے یہ ہم نہیں جانتے اور متاثرین نے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ اس کے الٹے مانا نکالیں کہا اس سے پہلے چھپا ہوا ہے امر اللہ اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے ول ملائی کا تو اور فرشتے آ جائیں عذاب کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے وہ الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے عذاب کا فیصلہ ہو گیا نافذ کر دو اس فیصلے کو تو جب عذاب کا فیصلہ ہوگا اور عذاب قوم آگ اور سمود کی طرح بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کی گھڑی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس وقت ایمان لاؤ گے اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں ہوگا فرعون بھی ایمان لایا تھا قیامت کے قریب جب سب کچھ نشانیاں لوگ دیکھ لیں گے موت سر پر کھڑی ہوگی تو سب مان جائیں گے مگر وہ ماننا موت پر نہیں ہوگا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات بات ارشاد فرمائی کس کا انتظار ہے کب ایمان لائیں گے کیا ابھی نشانیاں پوری نہیں ہوئیں کیا کھول کھول کر کے بیان نہیں کر دیا گیا اسی سے نئی بات نکلی بنی اسرائیل کو ہم نے کتنی نشانیاں دی مگر اس کے باوجود وہ کس طرح پھسلے اور کس طرح وہ دین سے ہٹے اور کیسے کیسے انہوں نے جرائم کیے وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہو سل بنی اسرائیل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم آتے ہی کتنی دی ہم نے ان کو من بینت واضح نشانیاں کتنی ہی واضح نشانیاں دی ہم نے صاف صاف نشانیاں مردہ زندہ ہوا اس نے باتیں کی اور منا اور سلوا نازل ہوا اور لاٹھی ماری اس سے بارہ چشمے نکلے اور لاٹھی ماری اور اس سے دریا پھٹا اور اس میں سے سیدھا راستہ بن گیا اور زمین پر لاٹھی رکھی اس کا ازدہ بن گیا کتنی نشانیاں عطا فرمائیں ومن يبدل نعمت اللہ جاءت اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کے اس پاس آ چکی ہو اللَّهَ شدید الْعِقَابِ تو اللہ پھر سخت سزا دینے والا ہے بنی اسرائیل کو کیسی کیسی سزائیں ملی وہ پڑھ چکے ہیں وہ دیکھ چکے پیچھے اب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اتنی نشانیاں دکھا دی قرآن جیسی زبردست نشانی آ گئی اس کے باوجود جو نہیں مانے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کسی کی عزت نفس اکڑ میں بڑا آدمی ہوں نہیں مانوں گا اور یہ بڑائی انسان کو کہاں سے پیدا ہوتی ہے جب مال و دولت ملتا ہے دنیا میں طاقت اور حکومت ملتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے انسان اکڑ جاتا ہے پھر اس کو مالک الملک کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی ہے زین للذین کفر الحیات الدنیا مزین کیا گیا سجایا گیا خوبصورت بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات دنیا دنیاوی زندگی کو ویت مِنَ نمین آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے پاس مال ہے دولت ہے طاقت ہے حکومت ہے ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں سبحان اللہ تم نے تو اللہ کا پلہ پکڑا ہوا ہے مگر روٹی تمہیں کھانے کے لیے نہیں اگر واقع تمہاری سوچ صحیح ہے اور تم اپنے مالک کے ماننے والے تھے تو دنیا میں جس طرح ہمیں دنیا کی آسائشیں ملی ہیں تم کو کیوں نہیں ملی زینا یہ ان کے لیے سجایا گیا ہے خوبصورت بنایا گیا ہے وہ اسی پر ریج گئے ان کے لیے زیور بنایا گیا ہے لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ زیور وقت ہی ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کو اتارا جاتا ہے دنیا میں ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کے بعد ایک دوسرا منتر ہے ولدی نت فوقهم یوم القیامہ اور وہ لوگ جو ڈرے اپنے مالک سے اور ایمان قبول کیا اصل جو نتیجے کی جگہ ہوگی فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے بلند و بالا ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے اس لیے کہ یہ جہنم میں ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے جنت کا مقام بلند ہے جہنم کا مقام پت ہے درجوں کے اعتبار سے اونچے ہوں گے روحانی اعتبار سے اونچے ہوں گے اس دن وہ کامیاب ہوں گے اور یہ ناکام ہوں گے چار دن اگر ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں امیہ حضرت بلال کی مذاق اڑاتا ہے ابو جہل حضرت سمیہ کی مذاق اڑاتا ہے کوئی فرق نہیں فوقہم یوم ہوں یہ قیامت کے دن ان سے بلند و بالا ہوں گے رہی بات دنیا کی کہ دنیا میں کس کو کیا ملا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے دیتا ہے بغیر حساب کا معنی بے تحاشا دیتا ہے اندھا دھند دیتا ہے یہ معنی بھی کیا گیا اور بغیر حساب کے دیتا ہے دیتا ہے اور اس کے اوپر حساب نہیں لیتا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا بے تحاشا روزی ملے گی بغیر حساب اس پر کوئی حساب نہیں گنتی نہیں کان الناس امتا واحدا مبشرین ومنذرین لوگ اپنے مالک کو کیوں بھول گئے آخر اس نے ان کو پیدا کیا اور جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ تو اپنے مالک کو ماننے والا تھا پھر یہ کفر اور شرک کی اور نہ ماننے کی وبا پیدا کراتے ہوئے مختلف فرقے کے مختلف ذہنیت کے لوگ پیدا کراتے ہوئے اس پوری تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے کان الناس امتم واحدہ سارے کے سارے لوگ امتم واحدہ ایک ہی جماعت تھے پھر کیا ہوا فبا اللہ النبی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا لیکن اگر لوگ ایک ہی امت تھے ایک امت کا مطلب ایک پروردگار کو ماننے والے اسی کی عبادت کرنے والے اپنی موت کے لیے تیاری کرنے والے قبر و حشر پر جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والے ایک ہی جماعت تھے ایک ہی ذہنیت کے تھے ایک ہی امت تھے پھر نبیوں کو بھیجا اس کا کیا مطلب بیچ میں ایک جملہ محضوف ہے اور وہ انسان کا ضمیر خود بتائے گا کہ نبیوں کو کب بھیجا لوگ ایک ہی جماعت سے فخلف پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اس کی توحید میں درانیں پیدا ہو گئیں بجائے اس اکیلے کو ماننے کے اوروں کو ماننے لگ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر کے مطابق سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے پیدا ہوا اس طرح کہ پانچ بڑے بزرگ تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ ان بزرگوں کی یاد تمہیں ستاتی نہیں ہے لوگوں نے کہا بہت ستاتی ہے کہا جہاں ان کی ہیں ان کے پاس مسجد بناؤ وہاں جا کر کے نماز پڑھو جب بھی نماز پڑھو گے تو ذہن میں آئے گا کہ عبادت اس طرح کریں جس طرح یہ بزرگ ہستیاں کرتی تھی ایک زمانہ گزرا اور یہ نسل چلی گئی دنیا سے دوسری نسل کے پاس شیطان آیا اس نے کہا کہ ان بزرگوں کی تمہیں یاد آتی ہے اور تمہیں تم نے یہاں مسجد بنائی ہے لیکن جب نماز پڑھو گے تو پھر بھول جاؤ گے مناسب ہے کہ سامنے کی دیوار کے اوپر ان کی تصویریں بنا کر لگا دو لٹکا دو ان کی تصویریں نقشہ بنا لو کیسے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر بار بار یاد آتا رہے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ زمانہ چلا گیا یہ نسل دنیا سے گئی دوسری پیڑھی پیدا ہوئی پھر شیطان ان کے پاس گیا کہ یہ سامنے تصویریں کس لیے لگی ہوئی ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کی یاد ان کو دیکھ کر کے احساس ہو کہ یہ اللہ کے کیسے نیک تھے ہم بھی ویسے نیک بن جائیں شیطان نے کہا تم ویسے نیک بن جاؤ تمہاری ہمت پروردگار پہ ایک عظیم الشان ہستی ہے تم اس کے سامنے کس طرح دست سوال دراز کرو گے تم ان بزرگ ہستیوں سے مانگو یہ پروردگار سے مانگ کر تمہیں دے دیں گے یہاں سے شرک پیدا ہوا اور پھر چوتھی نسل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ ان فوٹوؤں سے کیا بنے گا پورے ڈھانچے بناؤ پوری ان کی مورتی بناؤ اور پھر ان سے مانگو اور یہ پروردگار سے مانگ کر تمہیں دے دیں گے یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی فاختلفوا تو لوگوں میں اختلاف ہوا جب اختلاف ہوا تو بعث اللہ النبیین تو پروردگار نے اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین و منذرین جو ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے تھے وہ انضر گرما الکتاب کتاب اور پروردگار نے اتاری ان کے ساتھ کتاب الحق حق کے ساتھ دین حق دے کر کے کتاب بھیجی یہ بین انداز تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان فی فی وہ نبی فیصلہ کریں یا وہ کتاب فیصلہ کریں فی فی اس چیز کے بارے میں جس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا اور بیچ میں جملہ کہ اس چیز کے بارے میں کتاب فیصلہ کرے جس میں ان کو اختلاف ہوا تھا کوئی کہتا تھا کہ شرک ٹھیک ہے کفر ٹھیک ہے اور کوئی کہتا تھا کہ توحید ٹھیک ہے کتاب فیصلہ کرے گی کہ توحید درست ہے اور شرک جرم عظیم ہے فَحَدَ اللَّهُ اللہ آمَنُوا پھر کیا ہوا جو لوگ ایمان لائے پروردگار نے ان کو راستہ دکھایا فیہ من الحق باذنی اس چیز کے لیے راستہ دکھایا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اب تک اختلاف تھا اب ان کا دل بالکل مطمئن ہو گیا من الحق کہ حق کیا ہے اپنے حکم سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور کیوں دکھایا واللہ من یشاء الى صراط مستقیم اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ان لوگوں کو پروردگار نے سرات مستقیم کی ہدایت دی بیچ میں جملہ موترگاہ کہ یہ جو ان میں اختلاف پیدا ہوا کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تو اختلاف تھا ہی ان کے بیچ میں نبی کے آنے سے پہلے تو اختلاف تھا ہی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کتاب نازل ہوئی اور کتاب نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھایا پھر بھی ان کے بیچ میں اختلاف رہا کیوں پھر زد کی وجہ سے پہلے تو کچھ گنجائش تھی کہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہوا لیکن جو اس کے بعد اختلاف ہوا وہ کس کی وجہ سے بغیم بینہم آپس میں زد کی وجہ سے مگر یہ آئے ترجمے کے اعتبار سے مشکل ہے وہ مختلف اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس میں مخت اور نہیں اختلاف کیا کسی نے فی اس میں کس میں اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی من بعد ما ملبئی البینات اس کے بعد کے ان کے پاس زبردست نشانی آ چکی تھی یہاں تک کا جملہ الگ کریں صاحب جلالین نے تو مستثنا کو مقدم مانا اور اس سے ذرا بات سمجھنا مشکل ہو گئی بہت آسان ترجمہ اللہ آلو کا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں مختلف الفی اور نہیں اختلاف کیا اس میں ادینہ تو ہو مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی نمبا زما جات البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی اس بات کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کیوں اختلاف کیا بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے اگر صرف اسی طرح جملہ رہنے دیں گے تو اس میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضد کتاب نے پیدا کی اس لیے یہاں بغیم بینہم سے پہلے اختلفوا بغیم بینہم یہ جملہ نکال لیجئے نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں نکال لیجئے اختلفوا بغیم بینہم انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے ہمارے اردو کے تراجم میں بھی اکثر یہی ترجمہ اختیار کیا گیا ہے تو انسان ایک امت تھے توحید پر قائم تھے پھر ان میں اختلاف ہوا پروردگار نے انبیاء کو بھیجا کتابوں کو بھیجا کتاب نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا لیکن کچھ بدقسمت انسان تھے کہ جب کتاب آئی اور کتاب کو سمجھا اور اس کی روشن نشانیوں کو سمجھا اس کے باوجود اختلاف کیا بغیم بینہم صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کہ فلاں آدمی نے اس کو مان لیا ہے وہ میرا دشمن ہے میں اس لیے نہیں مانتا کہ فلاں فلاں اس مذہب کو کیوں مانا ہے فلاں آدمی نے مانا ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا جس راستے پر وہ چلے گا اس راستے پر میں نہیں چلوں گا پوچھا جائے کہ یہ راستہ درست ہے کہ غلط کہے گا بالکل درست ہے لیکن میں اس لیے نہیں چلتا ہوں فلاں آدمی کیوں چلتا ہے اس پر فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے راستہ دکھا دیا صحیح بات بتا دی کس بارے میں لمختلف اس چیز کے بارے میں جس میں ان کو اختلاف ہوا تھا کیا راستہ دکھایا ان کو الحق حق یعنی ان کو حق دکھا دیا بھی اس نے ہی اپنے حکم سے اللہ اور اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے جب آدمی پورے غور اور توجہ اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو خود بخود گرہیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں تمام انسان ایک امت تھے پھر اختلاف ہوا اللہ نے نبی بھیجے تو وہ پورا تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ جب انبیاء آئے تو پھر کیا ہوا پھر ایک طبقہ انبیاء کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا شیطان کے ساتھ ہو گیا پھر ایک کشمکش کا دور شروع ہوا جو ایمان لائے تھے ان کو حکم ملا کہ اب شیاطینی لشکر سے ٹکرا جاؤ پھر ایمانی لشکر اور شیطانی لشکر کا آپ اس میں زبردست ٹکراؤ ہوا اور پھر ایمان والوں کو بےمانوں نے ستانا شروع کیا مارنا شروع کیا جب یہاں پہنچے تو پروردگار نے فوراً ایمان والوں کا احساس دلایا تم سمجھتے ہو فری میں جنت مل جائے گی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے آمانا اور جان چھوٹ جائے گی وہ لا اس اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا جب جبکہ آج تک کے ماننے والوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ جو مجھے ماننے کا اعلان کرتا تھا اس کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا تھا اس کو مصیبتوں کی بھٹیوں میں پکایا جاتا تھا ام حسبتم من تم الجنہ اوپر کی انبیاء کی تاریخ پڑھی تو یہ تصور ذہن میں آیا فوراً حکم آیا گیا اچھا تم کیا سوچتے ہو ویسے چھٹی مل جائے گی حضرت سمیہ شہید بھی نہ ہو بلال کو مارا بھی نہ جائے سہیب رومی کو پیٹا بھی نہ جائے اور ان کا مال ان سے چھینا بھی نہ جائے اور جنت مل جائے فری میں ایسے نہیں ملتی ہم حسب تم کیا تم نے گمان کیا ان تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولم مَثَلُ الَّذِينَ خلومین مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے اوپر مثل وہ حالات اللہ خلو من قبلکم ان لوگوں کے حالات جو گزرے تھے تم سے پہلے ان پر جو حالات آئے تھے وہ تم پر حالات ابھی نہیں آئے وہ حضرت عاد وہ حضرت حود علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو کیسے حالات آئے ساڑھے نو سو سال تک مارے کھاتے رہے مست ہوباداہ درا چھوا ان کو پکڑ لیا ان کو البادشاہ مالی مصیبتوں نے و جسمانی مصیبتوں نے اور آسان ترجمہ کیجئے کیجیے الباسا مصیبتوں نے ان کو جکڑ لیا و اور پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا وزلزلو اور وہ ہلائے گئے جس طرح زلزلہ آتا ہے ادھر سے ادھر انسان گرتا ہے اس طرح ان کو جھٹکے لگے چھنجوڑا گیا ہدا یقول الرسول حالت یہاں تک پہنچی یہاں تک کہ رسول جو اس زمانے میں آئے تھے انہوں نے کہا والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا وہ کہنے لگے کیا متا نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئے یہ مضمون قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کیا سورہ یوسف کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا اور پھر وہاں سے نکالا جانا اور پھر مصر میں لے کر کے بیچا جانا اور پھر اس عورت کا ان پر گندا الزام لگانا اور پھر جیل میں جانا اور چودہ سال تک جیل کے اندر پریشانی اور مصیبتوں میں رہنا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس پر تذکرہ کیا اللہ کی مدد آتی ہے مگر پہلے جھٹکے لگتے ہیں کب آتی ہے حتی اذا حساس الرسل یہاں تک کہ جب انبیاء بھی ظاہری حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب کوئی ایمان لانے والا نہیں فجاء نصرنا تب ہماری مدد آ جاتی ہے اللہ ان نث اللہ قریب سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے یہ جواب ملا اس دور میں بھی حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک مصیبتیں سہتے رہے اس کے بعد کیا کے لا تذرنی ربی اے میرے ربی انی مغلوب فانتصر اے میرے مالک میں تو شکست کھا گیا ہوں فانتصر اب تو ہی مدد لے اب تو ہی انتقام لے لے تو مدد فرما فرمایا ففتحنا علیہم ابواب السماء بس آگئی آ گئی مدد آسمان کے دروازے کھل گئے زمین کے دروازے کھل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سارے مجرم دنیا سے ختم ہو گئے حضرت حود علیہ السلام کو اسی طرح ستایا گیا یہاں تک کہ جب آخری موڑ پر قوم پہنچی اور دھمکیوں پر آ گئی دعا کی پروردگار نے فیصلہ فرمایا حضرت لوت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام سب کا تذکرہ ذہن میں رکھیے اور پھر اس آیت کو پڑھیے اللہ قریب صحابہ کو سمجھایا گیا مدد آنے والی ہے مگر جھٹکے لگیں گے ہجرت ہوگی اس کے بعد جان و مال کی قربانی ہوگی کسی کے بچے کسی کی بیوی اور کسی کے ماں باپ یہ ساری قربانیاں دیں گے یس ينفقون اوپر جان کی قربانیوں کا تذکر آیا جس کے ذمن میں ذہن میں آ گیا جہاد کا مسئلہ کہ جان دینی ہے لیکن اس مقام پر جان سے پہلے مال کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے اس میں مال کی ضرورت بھی ہے جان بھی اپنی اور مال بھی اپنا تو فوراً اللہ کے راستے میں مالی قربانیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا لوگ پوچھنے لگے کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں اور خرچ کر کر کے کس کس کو دیں ایک تو فی سبیر اللہ جو اوپر تذکرہ ہوا اس میں تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور کس کس کو دیں اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے یا بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ جو جان اور مال کی قربانیوں کا تذکرہ آیا ایمان والے تیار ہو گئے اس کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہوئے وہ سوالات کیے گئے مختلف موقع پر اور پرور کی طرف سے ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب آتا رہا یس الون کمال دائ ایک سوال آگے آ رہا یس الو نہ شہر الحرام ایک آگے سوال آ رہا یس الو کان خبر پھر ایک سوال آئے گا یس الو نہ کمالدائیوں خون پھر آگے ایک سوال آئے گا یہ مسلسل سوال آتے رہے اس کے جواب دیے جاتے رہے یہاں پر سوال کیا یس الونک ماذا ينفقون لوگ آپ سے سوال کرتے ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں بظاہر سوال ہے کہ ماذا ينفقون کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں کتنا اللہ کے راستے میں دیں کتنا گھر کے لیے باقی رکھیں لیکن اس کے پیچھے یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ کس کو دیں اور پروردگار نے جواب جو دیا اس میں یہ کہا کہ کتنا دیں یہ تو بعد کی بات ہے پہلے یہ سوچو کہ کس کو دیں آج بے شمار لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو خرچ کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہے اور اس پر ان کو فخر بھی ہے کہ ہم اتنا دیتے ہیں لیکن دیتے کس کو ہیں یہ معلوم نہیں ہے کہاں خرچ کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے ایسے اپنے مال کو پھینک کر کے آ جائیں ہم نے دے دیا جی اب وہ جانے اس کا کام جانے نہیں اس کی بھی اہمیت ہے کہ خرچ کر کے آپ کس کو گے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے علماء جانتے ہیں کہ خیر کا لفظ اکثر قرآن پاک میں مال کے لیے آتا ہے جو بھی تم مال خرچ کرو گے سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے فلوال تو وہ ماں باپ کے لیے ہے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو ایمان والے خرچ کریں گے ماں باپ پر اس سے دنیا میں اسلامی اخلاق کی اشاعت ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ ماں باپ کا حق پہچاننے والا یہی طبقہ ہے ان کو بھی ایمان کی دعوت ملے گی والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے ہے ول اور یتیموں کے لیے والمساکین اور غریبوں کے لیے وابن السبیل اور راستے والوں کے لیے ابن السبیل کا معنی کل عرض کر چکا وما تفعلوا من خير اور تم جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہو فإن اللہ به علیم تو بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے اس یقین کے ساتھ نیکی کا کام کرو کہ جو کچھ کر رہے ہیں پروردگار سب کو کاؤنٹ کرتا جا رہا اور سب کو جانتا ہے علیکم القتال وهو کرہ لكم اوپر ضمنی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ جب بھی انبیاء آتے ہیں تو انسانوں کے دو طبقے ہوتے ہیں ایمان والے ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور بے ایمان اندھیرے کے پجاری اپنے اندھیرے کو باقی رکھنے کے لیے ایمان والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو اس کا حل کیا ہوگا فرمایا تم جان و مال کی قربانی دو پروردگار مدد فرمائے گا آخر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا ایک دن ظلم کی شام ہو جائے گی القتال اسی کا نام قتال ہے فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال پیچھے فرمایا تھا علیکم سیام تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینا تم پر فرض کی گئی لیکن روزے کے آگے نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہے اس طرف طبیعت جاتی ہے ہر آدمی پرہیزگار بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ تھوڑی دیر بھوکا رہ جائے اس کا ضمیر اس کو گوارا کر لیتا ہے لیکن گردن کٹائے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے رشتے داروں کی قربانی دے یہ بڑا مشکل مسئلہ کرہ تم اور وہ تم کو ناپسند لگتا ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے ناپسندیدہ ہے کون جان دینا چاہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن تمہیں ایک چیز ناپسند لگتی ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ حقیقت میں ناپسند ہے کہ نہیں ہے واس اور قریب ہے یہ بات انتقا ایک چیز کو تم ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو تم ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہے اس جنگ کو بھی تم ناپسند کرتے ہو لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس موقع پر بعض مفسرین نے ایک قصہ نقل کیا ہے اور وہ محض قصہ نہیں ہے بلکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ وہ قصہ روایت کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی دیوار کی جڑ میں لیٹا ہوا تھا اچانک ایک آدمی نے آ کر کے کہا بہت عبادت گزار آدمی تھا رجل صالح کے الفاظ آتے ہیں اٹھ جلدی کھڑا کھڑا وہ اٹھا کیا بات ہے کہ دیوار گرنے والی تھا جیسا دور ہٹا ہوا دیوار گر گئی اس نے ایک آدمی نے کہا کہ تو تو میرے لیے فرشتہ ہے تو بتا ہے کون ہے کہیں جانے دے میں کون ہوں تیرا کام ہو گیا رہنے دے کہانی بتائیے تو آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی کہا میرا نام ہے مسٹر ابلیس نے کہا رہے نانتی میری تیری تو ازلی دشمنی ہے میں تو تجھے مانتا ہی نہیں ہوں تو نے مجھے کس لیے اٹھایا اور اس مصیبت سے بچایا میں تو مرتا مرتا بچ گیا اس نے کہا رہنے دے میں نے کیوں کیا میرا اپنا کام تیرا کہانی بتا تو دے کیا وجہ کہا اگر مر جاتا تو شہید نہ ہوتا تو جنت میں جائے شہید ہو اور بلند مرتبہ پائے میں کیسے گوارا کروں میں نے دیکھا کہ تجھے فری میں شہادت مل رہی میں نے کہا چل کھڑا ہو یہاں سے اللہ کے راستے میں قربانی دینا اور اپنے آپ کو قربان کرنا یہ پسند تو تم کو نہیں ہے جب اس کا تصور کرتا ہے انسان تو رونگتے سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن قریب ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند پسند کرو آنا تو تمہارے لیے بہتر ہو وہ آسان تو شدو شیا اور قریب ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو وہ شر اللہ تم اور وہ تمہارے لیے شر ہو وہ تمہارے لیے بری ہو تم تو اسی کو پسند کرو گے کہ امن و آشتی سے کام چل جائیں اور بس صلح صفائی سے ہم کام کر لیں لیکن اندھیرے کے پجاری جب تمہاری اس کمزوری کو دیکھیں گے تو سب کی کٹھی چٹنی بنا دیں گے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو بے شمار لوگ تبصرے کرتے ہیں آج بھی نہیں ہم کو لگتا ہے ایسا بہتر تھا ایسا بہتر تھا ایسا بہتر تھا سب کو بند کر دیا اللہ نے چپ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو ہم جانتے ہیں بہتری کس میں اور کس میں نہیں ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کا ذکر آیا کس کس وقت میں قربانی دیں کیا ہر موسم میں ہر مہینے میں ہر دن قربانی دینے کی اجازت ہے یا مکہ کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے چار مہینے کو رکھا ہوا تھا امن کے لیے وہ چار مہینے میں کیسے امن کو برقرار رکھتے تھے یہ انشاءاللہ شاء توبہ میں آئے گا بس وہ نام کے ہی تھے امن ان پر کچھ نہیں تھا کیسے نام کے تھے ان کے پنڈتوں نے عجیب منطق ان کو پڑھائی تھی اگر جنگ ہوتے ہوتے اچانک حرمت والے مہینے آتے تھے اور پنڈت جی کی دوستی والا قبیلہ غالب آ رہا ہوتا تھا تو پنڈت جی کہتے تھے کہ یہ مہینہ اس سال اگلے مہینے میں چلا گیا ہے فی الحال کرو جنگ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور اگر ایسا ہوتا تھا کہ ان کا دشمن غالب آ رہا ہے اور لگا کہ جنگ بند کرنے میں فائدہ ہے تو پنڈت جی ابھی حرمت والا مہینہ نہیں آتا تھا اس سے پہلے ہی کہتے تھے اس سال حرمت والا مہینہ جلدی آ گیا ہے اس سال رمضان کے مہینے میں حج کا مہینہ آ گیا پہلی بند کو یہ ادھر سے ادھر کرتے رہتے تھے صرف نام کے حرمت والے مہینے رہ گئے تھے یس فیہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن شہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فیہ یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں محض حرمت والے مہینے کا سوال نہیں بلکہ اس میں جنگ کرنے کا سوال ہے قل قتال فیہ کبیر آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے آج حرمت والے مہینے کی حرمت کا اعتبار ہے کہ نہیں امت میں ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اب حرمت والے مہینے کی حرمت کا اعتبار نہیں بلکہ جس مہینے میں بھی جنگ ہوگی اسی میں درست ہے لیکن ایک بڑے طبقے نے کہا کہ اب بھی اتنا اعتبار ہے کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا لیکن جو ہمیں چھیڑے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت میں جواب دیا گیا قل قتال فیہ کبیر ہاں اس کا اعتراف ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے نہیں جنگ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ تو دیکھو کن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کی ابتدا کس نے کی ہے وہ سد سب اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا وہ کفر بھی اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا وہ مسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا وہ اخراج اہل ہی روکنا ہی نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرم ہیں اس مہینے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ایسے مجرموں سے مقابلہ ہو جائے تو وہ تو زیادہ بڑا ہے لہذا اس جرم عظیم کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا درست ہے والفتنة اکبر من القتل اور فتنہ ایمان والوں کو ایمان سے روکنے کے لیے مصیبتوں میں ڈالنا یہ تو اکبر من ذات من القتل یہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے یہاں ایک واقعہ بھی پیش آ گیا تھا واقعہ کیا پیش آیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے آپ خاموش نہیں بیٹھے آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائی صحابہ کی جن کو سریا کہا جاتا ہے اور ان کو مختلف مہموں کے لیے بھیجا ایک مہم پر آپ نے روانہ فرمایا اپنے رشتہ دار خوفیزہ بھائی حضرت عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ ان کے ساتھ اور تھے پچاس کے قریب بیان کیا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ نخلا جا کر کے ہمارا خط کھولنا جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام نخلا ہے یہ وہاں پہنچے خط کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں قیام کرو اتنے دن تک اور نظر رکھو دشمن کی حرکت نقل و حرکت پر کیا کر رہے ہیں اور کچھ کرنا نہیں لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ بعض لوگوں نے کہا کہ تین بندوں پر مشتمل تجارت کا کچھ مال لے کر کے ان کے پاس سے گزر رہا ہے بالکل پاس سے شکار کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حرم سے نکالا اپنے گھروں سے نکالا ہمیں گھروں سے بے گھر کیا ہمارے گھر اجاڑے یہ ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں انہوں نے ان پر حملہ کیا ایک بندہ گرفتار ہوا ایک مر گیا ایک بھاگ گیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا اور یہی واقعہ جنگ بدر کا پیش خیمہ بھی بنا اس تفصیل کا یہ موقع نہیں یہی واقعہ جنگ بدر کے لیے جب کافروں کا لشکر چلا تھا وہ جہل لے کر کے ایک موقع پر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے لوگوں نے اس کو کہا کہ واپس چلو لیکن وہ واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا اس نے اس آدمی کے بھائی کو جو یہاں مارا گیا تھا اس کو ابھارا کہ تم خاموش بیٹھا ہے تیرے بھائی کا قتل ہو چکا اس کو بدلہ نہیں لینا ہے اس نے لوگوں کو پھر بھڑکایا کہ میرا بھائی مر گیا اس کا کوئی بدلہ نہیں لے گا اس لیے لوگ دوبارہ بھڑکے اور جنگ بدر وجود میں آئی ادھر ایک اور پنگا ہو گیا وہ کیا پنگا ہوا جس دن یہ جنگ ہوئی صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ جماعت الثانی کی تیس تاریخ ہے لیکن اتفاق سے رجب کا چاند نظر آ چکا تھا اور یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی تو حرمت والے مہینے میں جنگ ہو گئی مکہ کے مشرقین نے یہ بات تو نہیں اس کو شہرت تو نہیں دی کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہمارا بندہ قتل ہوا ظاہر ہے جنگ ہے وہ حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو مسلمانوں کو بھی جواب دینے کا حق ہے لیکن انہوں نے پورے عرب میں شور مچا دیا دیکھو جی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں انہوں نے تو حرمت والے مہینے میں حملہ کر دیا حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا لوگوں کو قبائل کو دائیں بائیں سے بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف اس پر پروردگار نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا ایک غلطی کی وجہ سے حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا تو تم کو یاد رہا کہ وہ سوچتے تھے کہ ابھی جماعت استانیہ کی تاریخ باقی ہے لیکن رجب کا چاند چڑھ چکا تھا جو بعد میں معلوم ہوا اور اپنے پاپ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کیسے کیسے جرم کیے ہیں یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم من استطاعوا اے ایمان والو سنو ولا یزادون یقاتلونکم یہ انہی شرارتوں کے ساتھ مسلسل تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے اپنے پاپوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہیں گے ایمان والوں سے ذرا سی غلطی ہوگی اس کو اچھالتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ یہ مرتد کر دیں تم کو تمہارے دین سے آدمی لڑنے بڑھنے سے مرتد نہیں ہوتا ہے یہ شبہات پیدا کر کے وہ دیکھو حرمت والے مہینے میں کیسے مسلمان ہیں یہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم امن کے پیمبر ہیں یہ دیکھیے جی امن اب تو حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی کوئی احترام نہیں حتیٰ یردوکم عن دو کمان دین تک کہ یہ پلٹ دیں تم کو تمہارے دین سے نیتھا ہو اگر وہ طاقت رکھیں لیکن وہ کیا طاقت رکھیں گے کسی کو مرکز کرنے کی ہاں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ سن لے نتیجہ کیا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ اور جو کوئی مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے فَيَمُتْ پھر وہ ارتداد کی حالت میں مرے گا وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہی ہیں وہ لوگ برباد ہو گئے اکارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں برباد ہو گئے کہ جو آج تک انہوں نے روزے رکھے تھے نمازیں پڑھی تھیں آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا دنیا میں برباد ہونے کا کیا مطلب ہے اب تک جو نیکیاں کی تھی دنیا میں بھی ان کا ان کو کوئی سلا نہیں ملے گا لیکن یہاں سے ایک اختلاف بھی ہوا امت میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر ایسا بندہ واپس ایمان قبول کر لے گا تو جو آج تک نیکیاں کی تھیں وہ اس کے کھاتے میں پھر پڑ جائیں گی اور اس کا ثواب ان کو ملے گا لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے بہت سارے فقہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر دوبارہ ایمان قبول کرے گا بھی جو نیکیاں کارت ہو گئیں وہ ہو گئیں اب اس کا ثواب نہیں ملے گا ثواب تو آخرت میں ملے گا دنیا میں اس اختلاف کا اظہار ہوگا خاص طور سے حج کے موقع پر ایک آدمی مالدار تھا حج کیا تھا اس کے بعد خدا کرے مرتد ہو گیا مشرق بن گیا قادیانی بن گیا عیسائی بن گیا کچھ اور بلا بن گیا پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی کیا اس کو حج دوبارہ کرنا ہے کہ پرانا حج کیا ہوا اس کے لئے کافی ہے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو دوبارہ حج کرنا ہے اور دوسرے بھی بہت سارے فقہ لیکن حضرت امام شافعی اور دوسرے بہت سارے فقہ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے مقابلے میں آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین لدین اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وہ اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یرجون رحمت اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا ہجرت کرے گا جہاد کرے گا ان لوگوں کو اللہ کی مہربانی کی امید کرنی چاہیے اور اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا میں نے کہا کہ اوپر کچھ سوالات پیدا ہوئے ایک سوال وہ ہوا تھا ایک اور سوال وہ کیا شراب کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ ایمان معاشرہ تو نیکی والا معاشرہ ہے لیکن یہ شراب کی مصیبت اس کا کیا حکم ہے شراب کی حرمت تین ہجری میں نازل ہوئی ہے تب تک شراب کو مطلق طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا یس ادونا کانخل میں یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے اس سے پہلے سورہ نحل میں نازل ہو چکا ہے کہ پروردگار نے انگور پیدا کیے اس میں سے رزق حسنا حسن اچھی روزی بھی ہے لیکن کچھ وہ گندی بلا بھی بناتے ہیں تھوڑا سا اشارہ تھا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے یس گلو نمھری لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں سٹے کے بارے میں آج کل کی لاٹری کے بارے میں الفی حما اس کبیر آپ فرما دیجئے ان دونوں میں اسمن کبیر بہت بڑا گناہ ہے وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے گناہ ہے لیکن ابھی حرام نہیں قرار دیا جا رہا ہے حرام کو جو حلال سمجھے گا وہ تو ایمان سے چلا جائے گا ابھی حرمت کا فیصلہ نہیں البتہ ہے ان میں گناہ ہاں وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں اسلام حقائق کو تسلیم کرتا ہے جو بات ہے حقیقت اس کو مانتا ہے اسلام سے بہت پہلے بہت پہلے ایک شخص نے طب کی کتاب لکھی ارستہ تالیس میں اس نے بھی مانا کہ شراب میں کچھ نفے بھی ہیں مگر نقصان زیادہ ہے اور بو علی سینا نے جس کو ہم اسلام سے قریب ہونے کے بجائے فلسفے سے زیادہ قریب بنائے سمجھیں گے اس کی زندگی کے ویسے حالات تھے اس نے شراب کی تعریف کرنی شروع کی تو پچاس قسم کے نفے بیان کیے لیکن جب خرابی شمار کرنی شروع کی تو ایک سو پچاس خرابیاں شمار کی نفے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لئے آدمی نالیوں میں گرتا ہے مگر سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ آسمانوں میں اڑ رہا ہو جنت میں گھوم رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے سکون اور چین بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے چمڑی صاف ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر چمڑی صاف ہوتی ہے اور پھر آخر میں کیا حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا دوبارہ پہلے کہہ دیا تھا گناہ بڑا ہے پھر تاکید کے ساتھ ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے نفع ہے یو میں بھی ہے جلدی مال مل جاتا ہے آدمی اچانک مالدار ہو جاتا ہے راتوں رات لیکن کبھی لٹ بھی جاتا ہے اور جب لٹنے پر آتے ہیں تو کیا لٹتے ہیں پھر زمین لٹتے ہیں گھر لٹتے ہیں اور عرب کے لوگ تو پھر لاسٹ میں عورت کو بھی لٹ جاتے تھے جب کچھ نہیں ہوتا تھا کہتے اب دوبارہ جوا کھیلو بولو اگر ہار گئے تو کیا کہتے چل بی تجھے دے دوں گا وہی سلون کما ضائع اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں لیکن یہاں پھر ان کے سامنے پیش نظر ہے کہ کتنا خرچ کریں تو اس کا جواب دیا گیا کل العف العف کے معنی جتنا بچ جائے جو ضروری اور واجبی خرچہ ہے اس سے جو بچ جائے وہ سارے کا سارا خرچ کر دو کذالک یبین اللہ لکم الایات اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آخر میں فرمانا کہ دنیا اور آخرت میں غور کرو اس طرح اشارہ ہو سکتا ہے کہ مال کی ضرورت تم کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اب خود سوچ لو کہ دنیا میں زیادہ ضرورت ہے کہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے جہاں حفاتن غراتن غرلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے اسی اعتبار سے خرچ کرو خلاصہ جس کا یہ نکلے گا اتنا نہ خرچ کرو کہ پھر خود بھیک مانگنے کا نمبر آ جائے لیکن اس کے سوا خرچ کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا ایک اور اشکال پیدا ہوا یتیموں کے بارے میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا یتیم کے بارے میں کیا سوال تھا بہت سخت قسم کے احکام یتیم کے بارے میں اس سے پہلے نازل ہو چکے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان نمایا فی افی بتون انار وہ اپنے پیٹوں میں آگ اور جہنم کے انگارے بھرتے ہیں اس پر ڈر کے لوگ جن کی پرورش میں یتیم تھے انہوں نے سوچا اگر یتیم کا آٹا ذرا سا بھی ہمارے آٹے کے ساتھ مل گیا اور ایک قطرہ آٹا ادھر آ گیا کیا جواب دیں گے قیامت کے دن لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ یتیم کے لیے روٹی الگ اس کے آٹے میں سے بناتے ہیں جو اس کا اپنا ہے تو پھر مشکل یہ پیش آتی ہے اگر دو روٹیاں بناتے ہیں بعض دفعہ یتیم ایک ہی کھاتا ہے اور ایک بچی رہتی ہے تو اس کو مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اگر ایک روٹی بنا پکاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی مجھے اور کھانی ہے اب چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو دوبارہ توا چڑھاؤ اور دوبارہ پکاؤ مشکل میں پھنس گئے صحابہ نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا کریں جواب ملا اصلاح لهم خیر آپ فرما دیجئے اصلاح لهم لہم خیر اصلاح بہتری کا کام کرنا سلح صفائی کا کام کرنا اس کے مال میں اصلاح کا کام کرنا لہم خیر ان کے لیے بہتر ہے مطلب وہ راستہ اختیار کرو جس میں اس کے مال کا بچاؤ ہو اس کے مال کی بڑھوتری ہو وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اب تم نے سمجھا کہ اپنے ساتھ ملا کر اس کا مال رکھیں اس میں فائدہ ہے کوئی حرج نہیں اگر تم ملاؤ گے ان کو اپنے ساتھ فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی اس کا مال اپنے ساتھ ملا لو لیکن ایک اندازہ لگا کر کے اس کے لئے روٹیاں بناؤ اور پھر سمجھو کہ اس نے آج ایک روٹی کھائی کل دو روٹیاں کھائیں تم اپنے طور پر شمار رکھو کہ روزانہ ایک ہی کھاتا ہے تمہارا ادھر چلا جائے اس کا ادھر نہ آئے واللہ یعلم المفسد من المصلح اور جب یہ کہا کہ اس کے مال کو ملانے کی اجازت ہے تو شرری مزاج قسم کے انسانوں کے ذہن میں بھی مچلنے لگے گی یہ بات کہ ہاں بڑا اچھا ہے اس طریقے سے اس کے مال کو ہڑپ کیا جا سکتا ہے فرمایا کون اس کے مال کی بہتری کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور کون اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملاتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے المفسد فساد کرنے والوں والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں ونو شاہ اللہ کون اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا اس نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی اس لیے تم اس آسانی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی مخالفت سے بچو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ولا تن المشركات حتى يؤمن مشرقہ عورتوں سے نکاح کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہاں اس کا تذکرہ کہاں سے آ گیا اوپر ذکر آ رہا ہے کہ انسان ایک ہی امت تھے پھر ان کے فرقے بنے کفر اختیار کیا شیطان کے بہکاوے میں اور کفر اختیار کرنے میں آدمی کا ہم شریک اس کا شریک حیات اگر پہلے سے کافر ہو وہ بھی اس کے لیے کفر کا ذریعہ بنتا ہے کسی کی بیوی کافرہ ہے وہ شوہر کو کافر بنا سکتی ہے اور کسی کا شوہر کافر ہے وہ بیوی کو کافر بنا سکتا ہے اس لیے نکاح کا مسئلہ بیان کیا گیا ولا تنكحوا المشركات اور مت نکاح کرو ہے ایمان والو تم شرک کرنے والیوں سے حسا یو من یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں پہلے کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کو دینے کی اجازت نہیں لیکن کرنے کے لیے بھی زبردست شرائط ہیں جو انشاءاللہ سورہ سور میں آئیں گے وہیں عرض کریں گے لیکن ان کے سوا اور آج وہ بھی وہ بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں شرک کرنے والیوں سے ہرگز نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں وہ تمہارے گھروں میں اپنے ساتھ شرک لے آئیں گی اور اولاد کے اوپر ماں کا اثر ہوتا ہے ممکن ہے کہ کل اولاد شرک میں مبتلا ہو جائے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتٌ ولا امت مؤمنت اور ضرور بے ضرور ایمان والی باندھی آزاد نہیں بلکہ باندھی خیر بہتر ہے من مشرکا شرک کرنے والی عورت سے بے شک وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو ولو اعجبتکم اگرچہ اگر وہ تم کو تعجب میں ڈال دے اس کا حسن اچھا لگے اس کے پاس مال ہو وہ آزاد ہو مگر اس کے مقابلے میں تو کوئی باندھی ایمان والی ہو وہی بہتر ہے ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اور مت نکاح کراؤ تم مشرکوں کے ساتھ اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا اپنے رشتہ دار عورتوں کا حتى یوں یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور تمہیں رشتے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا تم نے دیکھا بندہ شرک کرتا ہے لیکن ہے تو کافی بڑا افسر شرک کرتا ہے لیکن ہے بہت پیسے والا دولت والا فرمایا کوئی ایمان والا ہو اور وہ غریب نہیں بلکہ غلام ہو بکتا ہوا غلام عبد مؤمن اور ضرور بے ضرور ایمان والا غلام بہتر ہے من مشرق شرک کرنے والے آزاد انسان سے مال اور دولت والے انسان سے ولو اعجبکم اگر وہ تم کو کتنا تعجب میں ڈالے اس کا مال اس کی دولت اور آج کے دور میں اس کی افسری اور اس کا عہدہ تم کو حیرت میں ڈالے تب بھی اس کو پسند نہ کرو بلکہ ایمان والا چاہے غلام ہی ہو اس کو پسند کرو اس کو رشتہ دے دو کیوں اولئک یدعون الی النار یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذن اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی اور بخشش کی اپنے حکم سے گویا ترغیب دی گئی کہ انسان کو رشتے کی تلاش میں سب سے زیادہ دین کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ شریک حیات بنانا ہے رفیق زندگی بنانا ہے اگر وہ بے دین ہوگا تمہارا دین متاثر ہو جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے اور دین کو بھی لوگ رکھ لیتے ہیں سامنے اور آج کل تو باقی ساری چیزیں دیکھیں کرنا لاسٹ میں ایسے ہی ہیں تھوڑا سا وہ یوں ہی دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہاں جی بندہ ہے بڑا دیندار ہے نمازی بھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی وہ صرف خواب خواہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے فرمایا اے مخاطب تو صرف دین کو پسند کرنا باقی چیزیں سب پروردگار خود عطا فرمائے گا اور ہمارے ایک دوست فرمایا کرتے تھے کہ حسن ظاہر کی وجہ سے جو لوگ فرشتہ ہو کر کے بے دین کو اختیار کر لیتے ہیں ان کو کہتے تھے حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اندر کا جو حسن ہے حسن صورت چند روزہ ظاہری طور پر چمڑی سفید ہے چمڑی سفید کتنے دن تک رہے گی یہ چمڑی وہ منظر یاد نہیں جب اس کو کیڑے کھائیں گے اس نے چند روزہ بلکہ زندگی میں ہی جب تھوڑی سی صحت خراب ہو جائے اور بڑھاپے کی طرف قدم بڑھائیں پھر اس سورت کا کیا ہوتا ہے اس نے سورت چند روزہ اس نے سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل جو سیرت والی ہیں کردار والی ہیں کردار والے ہیں ان سے دل خوش ہوتا ہے زندگی میں بہار آتی ہے لیکن آج انسان پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے ایمان والا ہونے کے باوجود اصل میں پیسہ ہے اس کے بعد وہ یوں ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی وہ فلاں کے ایس افسر ہے ہے بڑا دیندار ہے کیا دیندار ہے جی عید کی نماز بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ ہاں جی نہیں جمعے کی بھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی سبحان اللہ یہ دینداری ہے اللہ یہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے لا اللہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں الْمَحِيضِ ایک اور سوال پیدا ہوا رب میں عرض کر چکا کہ اوپر جب ایمان کا حکم ہوا تو ایمان والوں کو ایمان کی کشنائیوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ان سوالوں کے جواب دیے جا رہے ایک سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ نکاح کی بات آئی تو فوراً ذہن میں آیا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہے اس وقت میں دو قسم کے لوگ تھے ایک مشرقین تھے کہ ماؤں بہنوں کو جو دن بیماریوں کے آتے ہیں ان کے مینسس کے دن ہوتے ہیں حیض کے دن ہوتے ہیں مشرقین کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا آج بھی ویسا ہی ہے ان کے ہاں اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے حالانکہ یہ انسانوں کے لیے ہزاروں بیماریوں کا باعث بنتا ہے ان دنوں میں ملاقات کرنا دوسری طرف یہودی تھے جو ان دنوں میں عورت کو ایک گندے کپڑے کی طرح سمجھتے تھے اس کے لیے کمرہ الگ اس سے نفرت کا اظہار اس کا کھانا پینا سب الگ بالکل ایسا جیسا کوئی اجنبی شخص ہو حالانکہ وہ کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے مگر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اسلام نے ان دنوں میں میاں بیوی کی ملاقات کے لیے اعتدال والا حکم دیا کیا اعتدال والا حکم صرف میاں بیوی کی ملاقات درست نہیں اس کے سوا مل کر کے آپس میں کھانا کھائیں آپس میں رہیں سہیں جو کچھ بھی کریں سب درست ہے اس کے ہاتھ کا کھائیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کے کھائیں اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ جو بوٹی میں کھاتی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر تناول فرماتے تھے اور ہڈی کو جہاں سے میں چوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہیں سے چوستے تھے میاں بیوی ہن لباس لکم وہ تمہارے کپڑے ہیں تم ان کے کپڑے ہو تمہارا پودا تم ان کے پردے ہو وہ تو زندگی کے شریک ہیں دکھوں کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہو ہاں البتہ ملاقات یہ نہ فطرت سلیمہ کو پسند ہے اور نہ انسان کی طبیعت کے لیے مناسب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيلِ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں مینسس کے بارے میں بیماری کے دنوں کے بارے میں کل ہوا النساء فی المحیض اب ظاہر ہے حیض کا سوال نہیں تھا ملاقات کا تھا لیکن قرآن پردوں کے ساتھ پردے کے ساتھ بات کرتا ہے اس لیے بس اتنا کہہ دیا کل ہوا اگن آپ فرما دیجئے اگن دو معنی کیے گئے وہ ایک گندگی ہے وہ ایک بیماری ہے فاعتزل النساء حکم یہ ہے کہ تم جدا رہو اور تم فی المحیض حیض کے دنوں میں ولا تقربوهن اور ان کے قریب بھی مت جاؤ حقاحت حرم یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کے وہ دن گزر جائیں اس کے بعد وہ غسل کر لیں خوشبو استعمال کر لیں پاک صاف ہو جائیں میاں بیوی کے اسی سے تعلقات بہتر ہوں گے فائدہ تو ہرنا پر جب وہ پاک ہو جائیں فاتو ہننا تو آؤ تم ان کے پاس من حیث ہمارا اللہ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان اللہ يحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو وہ حب المطہرین آج تک جو غلطی ہو گئی اس سے توبہ کرو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہی حب المطا اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے میاں بیوی کا کیا تعلق ہونا چاہیے نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لیے جنت کا باعث بن سکتی ہے جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے لیکن اس بات کو بھی کتنے اشارے میں کہا نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں فتو ہر سم اناشی تم تو آؤ تم اپنی کھیتی پر اناشی تم جس طرح تم چاہو جس طریقے سے تم چاہو وہ لانفسکم اور بھیجو اپنے لیے کچھ آگے بھیجو اپنے لیے آگے کا مطلب یا تو اللہ سے مانگو کہ پروردگار ہماری ملاقاتوں سے نیک اولاد پیدا کرے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے اور جنت میں جانے کا باعث خواہشات نفس ہی کو پورا کرنے کے لیے ملاقاتیں نہ کرو اور یا یہ مطلب بھی ہے کہ انہی دھندوں میں نہ رہو بلکہ اپنے لیے کچھ نماز روزہ صدقہ خیرات والی نیکیاں کر کے آگے بھیجو وَتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کتنے کتنے ملاٹی ہو جانی کہیں نہ کہیں رب سے کسی بڑ پر ملاقات ہوگی اور بس ہونے والی ہے موت کا انتظار ہے اللہ سے ملنا ہے اس کو منہ دکھانا ہے تو جان لو پھر کیسے منہ دکھاؤ گے کیا کر کے لے جاؤ گے اس کے سامنے کیا کہو گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں وہ بشیر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے اوپر وہ کام بیان ہوئے جن کا کرنا ناجائز تھا حیض کے دنوں میں ملاقات ناجائز تھی یہ پروردگار نے حرام کیا کبھی انسان ایسا بھی کرتا ہے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیتا ہے اب کیسے حرام کرتا ہے میں فنا آدمی سے بات ہی نہیں کروں گا اور آج کل تو اس کی زندہ مثال ہے ذرا سی بات ہوئی میں آج کے بعد اس مسجد میں نہیں آؤں گا میں آج کے بعد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا نماز نہ پڑھنے کی قسمیں کھانا مسجد میں نہ آنے کی قسمیں کھانا اور رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسمیں کھانا اپنی طرف سے حرام کر لینا ان چیزوں کو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر اس کے لیے قسم کھانا اور پھر کوئی کہے کہ بھئی اب توبہ کر لو اس سے مسجد میں نہیں جاؤ گے یہ کوئی بات ہے جاؤ مسجد میں وہ کہتا ہے یار جانا تو چاہتا ہوں مگر میں نے قسم کھا رکھی اب کیسے جاؤں اللہ کے نام کو ٹارگیٹ بنا لیا نیکیوں سے رہن بچ دور رہنے کے لیے مسجد میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں ہے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہیں قسم ٹوٹ جائے گی ولا سجال الله عرض ایمان مت بناؤ اللہ کو عرض نشانہ ایمان اپنی قسموں کے لیے اس بات سے تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس اللہ کے نام کو نشانہ کس کے لیے بنایا ان تبرو انتبرو کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا لا اس سے پہلے پوشیدہ ہے اور بعض نے کہا ان انتبرو پھر مانا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کیسے اس بات سے رکنے کے لیے انتبرو کے تم نیکیاں کرو وہ تب تک قسم خالی جی میں نہیں کروں گا وہ تب تک اور تم تکوا اختیار کرو قسم خالی میں نے تکوا وہ تصریف بین الناس اور تم لوگوں کے درمیان سلح کراؤ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو ٹارگیٹ اور نشانہ نہ بناؤ واللہ اللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے قسم کا ذکر آیا یہ تو وہ قسم ہے کہ جس کا توڑنا ضروری ہے اس قسم کو ضرور توڑا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے کون سی قسم کسی نے قسم لی نیکی نہیں کروں گا کسی نے کھا لی تقوی اختیار نہیں کروں گا کسی نے کھا لی لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا کیوں بعض دفعہ آدمی صلح کرانے جاتا ہے دونوں فریق مل کر کے اس کی بٹائی کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار آج کے بعد میں کراؤں گا نہیں کسی کے درمیان صلح نہیں ان باتوں سے متاثر ہو کر کے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر قسم کھا چکے ہو تو قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو اور پھر یہ نیکی کے کام کرو تو فوراً قسم کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم لا یواخذو نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں لغو باتوں میں لغو باتیں کیا ہیں جن پر مواخذہ نہیں کرے گا دو باتیں بیان کی گئی اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی قسم کھانا نہیں چاہتا تھا وہ ایسے ہی منہ سے نکل گئی قسم اور بات یہ سچی ہے خام خام بھائی آج خدا کی قسم بدھ کا دن ہے کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی قسم بخدا آج کو روزہ ہے کیا ضرورت ہے یہ قسم کھانے کی اربو کے ہاں لا کل لا واللہ ایسے الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں اگر اچانک نکل جائے اس پر بھی گرست نہیں ہوگی اور گزری ہوئی کوئی بات تھی ہم سمجھتے تھے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سچی ہے اور قسم کھا لی کہ قسم کا خدا خدا کام میں نے نہیں کیا مگر حقیقت میں کیا تھا اور بندہ بھول گیا تھا اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا لا یواخذکم اللہ کیا مواخذہ نہیں ہوگا نہ آخرت کا نہ دنیا کا دنیا میں اس کے اوپر کفارہ نہیں آخرت میں اس پر کوئی گرفت نہیں وَلَكِنْ کہ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن سبق کی کرے گا پروردگار تمہارا بما اس چیز کے بارے میں کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمائی اور وہ کیا چیز ہے وہ تو ہیں ایک تو گزری ہوئی بات کے بارے میں جھوٹی قسم کھا گیا معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں تھا لیکن قسم کھا کے کہہ گیا نہیں اسی طرح تھا اس قسم کا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں کیونکہ یہ جرم عظیم ہے اس کا نام یمین غموس گناہوں میں ڈبکی دینے والی قسم اس کے لیے تو آخرت میں ڈبکیاں کھائے گا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں دوسری قسم ہے جس پر دنیا میں کفارہ ہے وہ کیا قسم کھائی آئندہ کے لیے کہ فنا کام نہیں کروں گا لیکن وہ کام کر لیا یا یہ کہا کہ فنا کام نہیں کروں گا اور وہ کام نہیں کیا اس کے اوپر گرفت ہے کیا گرفت ہے اس کا اگر کر لے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور کفارے کی تفصیل ساتویں پارے کی شروع میں سورہ معدہ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ تین روزے رکھیں یا ایک غلام آزاد کریں یا دس آدمی کو کپڑا پہنائے یا دس آدمی کو کھانا کھلائے غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے للذین یولون من نسائن تربص اربعت اشہر بات میں سے بات نکلتی ہے قسم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آدمی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے لیے کہ آج کے بعد اس سے ملاقات نہیں کروں گا یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے یہ عام قسموں میں سے نہیں ہے اگر بیوی کے ساتھ قسم کھانے کے چار مہینہ تیرے پاس نہیں آؤں گا اس سے ملاقات نہیں کروں گا تو اس کا کیا حکم ہے اگر چار مہینے سے کم کی قسم کھائے گا تو جب اگر قسم کو توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر نہیں توڑے گا اور چار مہینے سے کم کی تین مہینے کی قسم کھائی تھی قسم پوری کر لی تو کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا لیکن چار مہینے کی قسم کھا گیا یا اس سے زیادہ کی کھا گیا تو اس کے اوپر مسئلہ بنے گا کیوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ایک دوسرے سے مل کے رہنے والے چار مہینہ ایک لمبا راستہ ہے کتنے کی قسم کھاتا ہے وہ تو بیچاری کل معلقہ گھر کے اندر لٹکی رہے گی تو اس سے نہیں بات کرے گی تو کس سے بات کرے گی اس کے اوپر مسئلہ بنا کیا مسئلہ اگر چار مہینے کے اندر ملاقات کر لے گا تو کفارہ ادا کرے گا اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا میاں بیوی کے تعلق کا لیکن اگر چار مہینے پورے کر دیے اور چار مہینے گزر گئے اور اپنی بات سے واپس نہیں آیا پھر مسئلہ بن جائے گا کیا مسئلہ بنے گا فقہ احناف کی تحقیق یہ ہے کہ خود بخود ایک طلاق سے بائن پڑ جائے گی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ گیا ہاں ایسا نکاح ٹوٹ تھا اگر دوبارہ کبھی دماغ ٹھیک ہو گیا اور نکاح کرنا چاہیں گے اب بیوی کی رضامندی پر ہے وہ چاہے گی تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا لیکن دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ نکاح خود نہیں ٹوٹے گا البتہ حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا تو بیوی سے بات کرو اور یا دے سے دو میں سے ایک راستہ اختیار کرو تربس ارب اشہر للذین یولون اور وہ لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے اور اس کے لیے خاص لفظ ہے یولون اس کے معنی بھی قسمیں کھانا لیکن اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں اسلام میں اسی کا مصدر ہے جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے اور ایلا کا مطلب میں نے بتا دیا تربص ارب اشہر چار مہینے تک رکنا ہے فن فا وہ میں نے تین لفظ کہے تھے نا باہو جاہو فاو دیکھو فاو آ گیا اس کے آگے عرف نہیں ہے فَإِن فَاؤُ بس اگر وہ پورا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پورا کریں گے یعنی قسمیں توڑ دیں قسم توڑیں اور ملاقات کر لیں اللہ جو گناہ ہو گیا اتنے عرصے تک اس کو ستایا اس سے دور رہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ ان اعظم الطلاق اور اگر وہ پختہ طلاق کا ارادہ کر لیں گے تو ان اللہ سمیع علی تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے طلاق کا پختہ ارادہ کریں گے اسی کے اوپر اختلاف ہوا کہ اب طلاق دینے کی ضرورت ہے کہ خود بخود پڑ جائے گی احناف کہتے ہیں خود بخود پڑ جائے گی والمطلقات طلاق ہوئی مسئلے میں سے مسئلہ نکلتا ہے تو طلاق کے فوراً بعد کیا عورت نکاح کر سکتی ہے یہ احکام بھی اسلام نے ہی بیان کیے کہ اگر طلاق ہو جائے تو عورت دوسری جگہ فوراً نکاح نہیں کر سکتی دین فطرت ہے انسان کی ایک ایک ضرورت کو بیان کرتا ہے بیکاری بھی بناتا کہ کچھ باتوں میں تو اللہ کے احکام کو مان لو اور کچھ میں دوسروں سے تلاش کر لو ان سے پوچھ لینا کیسے زندگی گزارتے ہیں نہیں ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہیں اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا اگر طلاق ہو گئی تو کیا عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے کہا نہیں والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں یہ تربتنا روکیں گی بانفسہن اپنے آپ کو صلاحت قرو تین قرو تک اور قرو کا معنی سمجھنے میں امت میں تھوڑا سا اختلاف ہوا بعض نے کہا تین حیضوں تک اور بعض نے کہا تین پاکیوں تک اگر باقی کے دن لیں گے تو وہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں اور بیماری کے دن لیتے ہیں تو وہ کم ہوتے ہیں احناف پرو سے مراد بیماری کے دن لیتے ہیں وہ رکیں گی اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی تین بیماریاں آنے تک جب تین بیماریاں آ کر کے گزر جائیں گی اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں کس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی شکم میں پیچھے سے کوئی امانت تو نہیں ہے دوسری جگہ نکاح کیا کل اولاد پیدا ہوئی کون فیصلہ کرے گا یہ اولاد کس کی ہے پیچھے کے گھر والے کی جس نے طلاق دی کہ نہیں کی ہے تین مہینے تک انتظار تین بیماریوں تک یہ تین بیماریاں تین مہینے میں بھی آ سکتی ہیں اور اس سے کم وقت میں تقریباً پچاس دن کم سے کم اتنے میں بھی آ سکتی ہیں ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اس میں ایک اور مسئلہ ہے وہ کیا عورت کو بیماری آتی نہیں ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے لیکن اس نے اس بات کو چھپا کر رکھا بچہ پیدا ہوگا نو مہینے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے بچہ نہیں ہے اور پچاس پچپن دن یا ساٹھ دن کے بعد کہنے لگی کہ میری تین بیماریاں پوری ہوئیں اور دوسری جگہ نکاح کر لیا جبکہ اس کے شکم میں بچہ موجود ہے اب پھر وہی مسئلہ پیش آئے گا یہ تو پھر عورت ہی کو بتانا ہے نا کہ اس کو بچہ ہے یا اس کو مینسس آ رہے ہیں اس کے لیے فرمایا والا یا ہل اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ہننا ان کے شکموں میں ان کن بلّا باللہ ولی الاخر اگر وہ مانتی ہیں اللہ کو اور آخرت کے دن کو تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام میں طلاق کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طلاق دیں آپ صاف لفظوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تک عدت باقی ہے آپ واپس رجوع کر سکتے ہیں اور بغیر طلاق کے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں اور اگر اس طرح کی دو طلاقیں دے دیں تو تب بھی پوری عدت میں تقریباً تین مہینے یا اس کے قریب تک دوبارہ دونوں سوچ سکتے ہیں اگر دماغ ٹھیک ہو جائے میاں بیوی بن جائیں گے نہ شادی کے جھمیلوں میں پھنسیں گے نہ نکاح اور بیاہ کی پریشانی بس صرف رجوع کر لینا کافی ہو جائے گا عورت کو ایک طلاق ہو چکی ہے اب اس کے یہ بیماری کے دن چل رہے ہیں عدت کے دن چل رہے ہیں دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اس کو عدت کے بعد لیکن شوہر اس کو واپس رجوع کرنا چاہے تو وہ اور ان کے شوہر احق رتھی زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس رکھنے کا فیض علی کا اس عرصے اگر وہ رجوع کر لیں گے عورت کہے کہ نہیں مجھے تیرا رجوع پسند نہیں ہے لیکن اس کی ناپسند کے باوجود رجوع کرنا معتبر ہوگا وہ بیوی بن جائے گی ہاں اگر وہ علیحدگی چاہتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے ان ارادو اصلاحا اگر وہ چاہیں دونوں آپس میں درست درستگی اصلاح کرنا چاہیں اپنے حال کو بہتر بنانا چاہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سوال یہ ہے کہ عورت کا حق کتنا ہے اور مرد کا کتنا حق ہے وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے بھی ہے مثل الَّذِي اس جیسا عَلَيْهِنَّ جیسا کہ ان پر ہے عورتوں کے لیے مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں کچھ مردوں کے حقوق عورتوں پر اور کچھ عورتوں کے حقوق مردوں پر بالمعروف نیکی کے ساتھ تو کیا دونوں حقوق میں بالکل برابر ہیں ہاں تھوڑا سا فرق ہے کیا وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے تھوڑی سی فضیلت ہے کتنی فضیلت ہے کہ زندگی کے اس سفر میں ایک کو امیر بننا ہے اور ایک کو معمول بننا ہے مرد امیر بنے گا عورت معمول بنے گی عزیز حق کوئی غلام یا نوکر نہیں کوئی خادم یا مخدوم نہیں میں نے کہا امیر اور مامور اور امیر اور مامور کا رشتہ تو اتنا ہوتا ہے کہ مشورہ ہوا تو مشورے میں کس کی بات کو اہمیت دی جائے بس اتنا مسئلہ واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے طلاق کا مسئلہ آ گیا عرقوں کے ہاں تو عجیب مزاج تھا طلاق دینے کا طلاق دیتے رہتے تھے رجوع کرتے رہتے تھے اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے باقی رہ گئے تھے ان میں سے یہ طریقہ ابھی تھا کہ طلاق کے بعد عدت گزاری جاتی تھی عدت کے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہیں تھا لیکن اس میں خرابی کیا آئی تھی طلاق دیتے تھے عدت پوری ہونے کے قریب آتی تھی رجوع کر لیتے تھے کہتے ہم نے اپنے الفاظ واپس لے لیے پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے اور اس طرح رجوع کرتے کرتے کبھی ہزاروں طلاقیں بھی ہو جاتی تھی سینکڑوں طلاقیں ہو جاتی تھی اسلام نے کہا یہ تو کھیل اور تماشا اور بازیچہ اطفال بن جائے گا اور تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی اس کے لیے کوئی حد ہونی چاہیے تب تک رجوع کر سکتا ہے کا تین طلاقوں تک اس سے دو طلاقوں تک دو کے بعد جب تیسری طلاق دے دے گا پھر اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا اطلاق مرتان اطلاق پر الف لام لگا ہوا ہے لام کا مطلب کوئی متعین طلاق اور وہ کون سی طلاق ہے وہ اوپر والی رجعی طلاق ایک طلاق دی ہو دو طلاق دی ہو جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں وہ طلاق جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے اور بعض کہتے ہیں یہ موصوف ہے اور صفت ہے الطلاق الرجعی رجعی طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے دو بار کے بعد رجوع کر سکتے ہیں تیسری کے بعد نہیں اب ایک مرتبہ پہ رجوع کیا دوبارہ طلاق ہو گئی دوبارہ رجوع کیا تو دوبارہ فہسا بِمَعْرُوفٍ پھر روک لینا ہے نیکی کے ساتھ او تصریح بھی احسان یہ چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ دو طلاقوں کے بعد یا تو خوبی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ نیکی کے ساتھ رجوع کر لو اور پرانی باتوں سے توبہ کر کے پکے اور سچے ایمانی جوڑے بن جاؤ او تصریح بھی احسان اور اگر تمام تر غور و فکر کے بعد یہی لگا کہ ہم اگر اکٹھے رہیں گے ایک دوسرے کے حق کھاتے رہیں گے اور زندگی کو جہنم بنا دیں گے تو الگ الگ ہو جو کوئی حرج نہیں ولا انلقم الگ الگ ہو جائیں گے مصیبت میں پڑیں گے اس کا جواب پورے نسا میں دیا گیا فرمایا اگر کوئی صورت پیش باقی نہ رہے مل کر رہنے کی اور مجبور ہو جائیں الگ ہونے کے لیے تو پھر مرد یہ نہ سوچے کہ یہ بھوکی مر جائے گی اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اللہ اس کا بھی محافظ ہے اور عورت یہ نہ سوچے کہ یہ ہمیشہ رنوا رہے گا اس کو کوئی بیوی نہیں ملے گی اللہ اس کا بھی ولی اور اس کا بھی کارساز ہے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا یغنی ہما پروردگار دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا وہ آ رہا ہے ہاں، کہاں چوتھے پارے کیا نہیں پانچویں پارے میں آ رہا ہے اطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے پھر روک لینا ہے نیکی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ولا یا لکم اور چھوڑ رہے ہیں علیحدگی ہو رہی ہے ایسے وقت میں بھی اخلاق کو برقرار رکھو اخلاقی کرداروں سے نیچے نہ گرو ایسے وقت میں لوٹ کھسوٹ مچ جائے مرد کہے وہ فلانی چیز میری رہ گئی ابھی عورت کہے نہیں وہ فلانی چیز میری رہ گئی اور عورت بیچاری کیا کہے گی وہ تو بیچاری کمزور ہے فرمایا او مردو اگر تم نے مہر کے طور پر گفٹ کے طور پر حدیع اور تحفے کے طور پر ان کو ڈھیرو خزانہ دیا ہو ایسے موقع کے اوپر اخلاق برقرار رہو کوئی چیز اس میں سے واپس مت لو ولا يحل لكم اور تمہارے لیے حلال نہیں ان تاخذوا کہ تم لے لو مما اس میں سے آتے تمو تم ہن جو تم دے چکے ہو ان کو ہے اس میں سے کچھ بھی کچھ بھی واپس مت لو ہاں ایک طریقہ ہے واپس لینے کا وہ کیا طریقہ ہے دونوں کا نبھا نہیں ہو رہا ہے لیکن مرد کی طرف سے کوئی غلطی نہیں پائی جا رہی ہے اور مرد رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بیوی نہیں رکھنا چاہتی اور وہ کہتی ہے کہ کوئی غلطی نہیں مگر میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے وہ اس لیے الگ ہونا چاہتی ہے ایسے وقت میں اس کے دیا ہوا مہر اگر شوہر مانگ لے تو اس کو حق ہے وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَا مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ قیمہ حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور رشتہ برقرار رہنے میں اللہ کی حدیں پامال ہو جائیں گی پھر فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم کو ڈر لگے تم سے مراد کون ہے یا تو وقت کے حکام مراد ہیں اور یا ان کے سرپرست مراد ہیں یا ایمانی معاشرے کے ذمہ دار لوگ مراد ہیں جھگڑا ان کا گلی کوچو تک پہنچ گیا خِفْتُمْ بس اگر تم ڈرو اللہ یقین حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے حقوق پامال کر دیں گے نبھا نہیں ہو رہا ہے بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر طلاق دے نہیں رہا ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میرا قصور بتاؤ میں نے کیا غلطی کی ہے اور بیوی کہتی ہے کوئی قصور نہیں مگر میرا دل نہیں گھر میں لگتا ہے فلا جنا علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں فی مفت بھی اس چیز کے بارے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے کچھ مال دے کر کے علیحدگی اختیار کر لے عورت اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں یعنی عورت دے رہی ہے تو کوئی سمجھے یہ رشوت ہے یہ گناہ ہے یہ بھی گناہ نہیں مرد دے رہا ہے تو کوئی کہے کہ گناہ ہے یہ بھی کوئی گناہ نہیں لیکن کتنا مال لے سکتا ہے احناف کی تحقیق صرف عرض کر دیتا ہوں کیونکہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہ مسئلہ پیش آیا تھا ان کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دین میں کوئی کمی ہے انہوں نے کہا کلّہ اللہ قسم بخدا وہ تو مجھ سے گنا بہتر دیندار ہیں کوئی تمہارے حقوق ادا کرنے میں کمی کی کا کچھ نہیں مگر کیا بتاؤں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا ہے اور تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا ایک روایت کے صرف ایک مرتبہ اپنے شوہر کو دوسرے لوگوں کے بیچ میں دیکھا تو یہ ان کو کوئی زیادہ خوبصورت نہیں لگے تو یہ ڈر گئی کہ مجھے یہ بھائی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں اور پھر ہم میاں بیوی بھی دونوں بنے رہیں اور زندگی اجیرن ہوتی رہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے رہیں اس لیے انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ان کی کوئی غلطی نہیں تو انہوں نے تم کو مہر میں کیا دیا تھا کہا سنا باغ آپ نے فرمایا تم باغ واپس کرو گی انہوں نے کہا باغ بھی ول مزید اور کچھ ب زیادہ تو یہ الفاظ ہے اور کچھ زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے فرمایا باغ دے دو زیادہ دینے کی ضرورت نہیں اس روایت کی بنیاد پر احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف مہر ہی واپس لینا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اگر لیتا ہے تو مکرو ہے حرام نہیں قرار دیا گیا مکرو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعددوها تو تم ان کو کراس نہ کرو ومن يتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہوں گے فان طلقها فلا تحل له یہ تو ہو گیا کہ دو طلاق کے بعد رجوع کرنے کی بات لیکن اگر دو طلاقیں ہوئیں اور نہیں رجوع کیا بلکہ اب تیسری کے لیے بھی طلاق تیار ہو گئے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تیسری مرتبہ بھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو حلال نہیں وہ عورت اس کے لیے اس کے بعد تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اگر وہاں سے اس کو اتفاق سے طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے وہاں تو اب پچھلا شوہر اگر نکاح کرنا چاہے تو عزت گزارنے کے بعد پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ ایک اتفاقی بات ہے پلان کے تحت وہ دوسری جگہ جائے اور وہ دوسرا شوہر کہے کہ چار دن کے لیے نکاح یہ نکاح ہی کہاں ہوگا اور اگر وہ زبان سے کہے کہ نہیں ہمیشہ کے لیے نکاح ہے یہ کوئی بدکاری کا مسئلہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نکاح کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پر بھی لانت کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی لانت کرتا ہے نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے اتفاق سے وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہاں بھی طلاق ہو جائے تو پھر اب عورت کو تیسری جگہ نکاح کرنا ہے اس نے سوچا کہ نہیں جو میں پچھلا گھر دیکھ چکی ہوں میرے لیے وہی بہتر ہے کہاں اس کی اجازت ہے وہاں انتقال ہو جائے اس شوہر کا اور اس کو پھر تیسری جگہ نکاح کرنا تھا تو اس نے سمجھا کہ نہیں پہلے شوہر ہی سے کر لوں اور پہلا شوہر بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتی ہے لیکن جو پلان کے تحت اس طرح ہوتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں وہ اصل میں حرامہ ہے فَإِن اللہ کہا بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ان دونوں کے اوپر آئیں تراجعا کہ وہ دونوں دوبارہ رجوع کریں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں لیکن کب ان ظننا اگر ان دونوں کو یقین ہو ایو قیمہ حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے وہ دل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں پھر دوبارہ سے فرمایا جاتا ہے طلاق دے چکے تم عورتوں کو ایک طلاق دے دی دو طلاق دے دی لیکن طلاق رجعی جلب بھوننا پھر پہنچ گئی وہ اپنی مقرر کی ہوئی مدت کو یعنی عدت ختم ہونے کے قریب آ لگی کو ہن معروف پھر روک لو ان کو نیکی کے ساتھ اور سر خو ہن معروف یا چھوڑ دو ان کو نیکی کے ساتھ دونوں طریقے نیک نیتی سے ہونے چاہیے ولا تم سیکھو ہن اور مت روک کر تم رکھو ان کو لہو زیرا تکلیف دینے کے لیے لتا تدو تاکہ تم حدوں کو کراس کر لو صرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ اگر طلاق دے دی تو یہ نکل جائے گی پھر ستانے کا موقع کہاں نکلے ملے گا ایسا نہ کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْتَهُ تو وہ ظلم کرے گا اپنے ہی اوپر اس لفظ پر غور کیجیے ظاہری طور پر عورت کو روک کر رکھا تھا کہ اس ستاؤں گا تو ظلم تو عورت پر ہو رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے یہ اپنے اوپر کیسا کر رہا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے کسی پر اس سے ظلم کے نشان مٹ جاتے ہیں چار دن میں عورت کو کتنے دن تک ستائے گا چلو زندگی بھر ستائے گا ساٹھ سال کے بعد تو چھٹی ہو جائے گی سو سال کے بعد تو مر جائیں گے یہاں مظلومیت سے اس کو نجات مل جائے گی لیکن اس کے لیے جہنم میں ابد الآباد کا جو فیصلہ ہوگا اللہ کے یہاں جو سزا کا فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ظلم اس نے دوسرے پر نہیں کیا اپنے آپ پر ظلم کیا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا یہ اللہ کے احکام ہیں ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ بدغرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے کیسا دور جہالت تھا تمہارے سامنے کوئی قانون نہیں تھا زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں تھا پروردگار نے یہ بیان کر دیا ہے اب ان کی مذاق نہ اڑاؤ اس کے اوپر عمل کرو وما انزل اللہ وما الكتاب والحکمہ اور یاد کرو جو پروردگار نے اتارا تمہارے اوپر من الکتابی کتاب میں سے جو اتارا اس کو بھی یاد کرو والحکمہ اور حکمت میں سے جو اتارا اس کو بھی یاد کرو یعظکم بہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اہم مقام ہے توجہ اللہ نے کتاب کو اتاری والحکمہ تھا اور جو حکمت اتاری اس کو بھی یاد کرو یہ حکمت کیا چیز یہیں سے امت کا یہ موقف بنا میں کل عرض کر چکا کہ امت کا اجماعی موقف ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات جو اس کتاب کی گویا کی تشریح اللہ کی کتاب کی تفسیر ہے وہ تمام کے تمام احادیث اور سنتیں وہ حکمت ہے لیکن یہاں کہا گیا کہ حکمت جو ہم نے نازل کی آسمان سے تو حکمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے وہ نازل کیسے ہوئے امت نے یہیں سے یہ اتفاقی موقف اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اجتہاد سے فرمائی چند مثالیں ہیں اس کی ان باتوں کو چھوڑ کر جو کچھ آپ نے کلمات ارشاد فرمائے آپ کے جوام الکلم وہ سب کے سب بھی من اللہ ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں فرق اتنا ہے کہ جو آپ ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا تھا اور جو قرآن آپ بیان کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی جبراہیل علیہ السلام لے کر آتے تھے یا براہ راست آپ کے قلب متحر کے اوپر اس کو نقش کیا جاتا تھا اور جو وہی کے تین طریقے ہیں وہ آ جائیں گے سورہ شورا میں انشاءاللہ شاء عرض وہاں گے لیکن جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں صرف ان کے فرق ایک اور ہے یہ جو قرآن ہے اللہ کی طرف سے بطور وہی نازل ہوتا تھا پر اس کے الفاظ من و عن آگے سنائے جاتے تھے اور جو احادیث ہیں اس کا مضمون آپ کے قلب متحر پر اترتا تھا اس کے بعد الفاظ آپ اپنے اختیار فرماتے تھے اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے لیکن ان میں جو حدیث قدسی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا اس میں الفاظ بھی وہی کے ہیں آسمان سے اترے ہوئے الفاظ ہیں لیکن ان میں قوت اور زور ان کی سند کے اعتبار سے ہوگا صرف ان کا حدیث قدسی ہو جانا ان کے لیے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہوگا سند کی تحقیق پھر باقی رہے گی ہاں اگر سند متحقق ہو جائے پختہ سند سے یہ بات ثابت ہو جائے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تو بالکل اس کے الفاظ بھی وہی والے ہوں گے اور اس کے معنی بھی وہی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے معنی آسمانی ہوں گے البتہ الفاظ آپ کے ہوں گے یا بھی اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وطف اللہ ڈرو اللہ سے جان لو بكل شيء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس موقع پر ہم وقفہ دیتے ہیں بیچ میں چھ منٹ آٹھ منٹ دس منٹ مگر آج اتفاق سے بارہ منٹ کا آپ کو مل گیا ہے مگر تیرہویں منٹ کے بعد انشاءاللہ شاء سبق شروع ہو جائے گا صدق اللہ العظیم